سعید بن مسروق نے یزید بن حیان سے انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی نیز سعید بن مسروق نے ان یعنی ابو حیان کے حدیث کے مانند زہیر کے حدیث کے ہم معنی روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6226